حکیم الامت ملت نور اللہ مرقدہ نے طریق کو بہت آسان فرما دیا جو رسم و رواج داخل ہو گئے تو ان کو کاٹ چھانٹ کر رکھ دیا کہ راہ کو منزل بنا دیا اتنا کیا آپ نے آسا طریق کو اتنا کیا آپ نے آسا طریق کو کہہ سکتے ہیں کہ راہ کو منزل بنا دیا ہاں، بالکل آسان کر دیا کسی اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیت ہو جائیے تھوڑا ذکر شروع کر دیجئے گناہوں کو چھوڑ دیے ولی اللہ بن گئے کتنا آسان ہو گیا راستہ اب اس کے لیے نہ معلوم کتنے کتنے سب آج بھی خلاف شرع امور ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پر وہ جو خلاف شرع امور ہوں وہ شریعت نہیں ہے وہ سلوک نہیں تصوف نہیں ہے بعض جگہوں پر معلوم ہوا کہ پیر جو ہے عورتوں کے ہاتھ بھی ہاتھ دے کے بیت کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے حرام ہے شرع کے خلاف ہے جو پیر شرع کے خلاف بیت کرے گا پھر اس میں نفع کیسے ہوگا بھائی خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کوئی نہ رستہ پائے گا کوئی نہ منزل پائے گا خلاف پیغمبر کسے رہ گزید ہرگز نہ خاد بمنزل منزل رسید